الرحمن الرحیم تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر بیس صفحہ نمبر بیس پہلی لائن سورت الباقرہ آغاز رکو نمبر بارہ پہلا پارہ رکو نمبر بارہ سورت البقرہ کر آواز رقو نمبر بارہ آیت نمبر ستانوے نوے اور سات ستانوے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله فإن الله عدو للكافرين وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم کتاب اللہ وراء لا صدق اللہ العظیم اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے قل اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیں سے پہلے یہ بات گزارش کی جا چکی ہے کہ جہاں جہاں لفظ قل ہے وہاں سے چار باتیں معلوم ہو رہی ہیں ایک تو یہ کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے دوسری بات جو معلوم ہو رہی ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کہ جس پہ پیغام نازل ہو اور پیغام دوسروں کو پہنچائے اس کو نبی کہتے ہیں تیسری بات جو اس سے معلوم ہو رہی ہے وہ ہے قرآن مجید کی محفوظیت کہ قرآن مجید جس حالت میں نازل ہوا ہے اسی حالت میں ہمارے سامنے موجود ہے اور چوتھی بات یہ کہ جہاں جہاں لفظ قل ہے وہاں کسی نہ کسی فتنے کی طرف اشارہ ہے تو اس کے اندر بعض فتنوں کی طرف اشارات فرمائے گئے فرمایا کہ من کانا جو ہے آدو ون دشمن جبرائیل علیہ السلام کا جو جب اسلام کا دشمن ہے وہ حقیقت میں کس کا دشمن ہے فرمایا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے نافرمانی کی انتہا پر ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ انتہا درجے کا بیوقوف بھی ہے احمد بھی ہے یہ دو باتیں یہاں بیان ہیں اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی بیان ہوئی کہ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم اس لیے قرآن مجید کو ماننے کو تیار نہیں کہ اس کو لانے والا جبرائیل ہے جبرائیل فرشتہ ہے ایک بات جو یہاں معلوم ہو رہی ہے فتنوں کے رد کے اعتبار سے کہ ایک گروہ ہے جو فرشتوں کے وجود کا منکر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرشتے کا نام بیان فرمایا کہ جس کا نام ہے اس کے معنی ہے اس کا وجود ہے کہ ایک گروہ فرشتوں کے وجود کا منکر ہے جیسے کہ سر سید احمد خان یہ نیچری فرقہ اور اسی سے منکرین حدیث کا وجود ہوا ہے سر سید احمد خان نے مختلف اپنے معامن رکھے تھے ان میں سے ہر معامن کی ایک ذمہ داری تھی تو ایک خاص چیز کو نشانہ بنایا اس کے ان ساتھیوں میں ایک کا نام مولوی علی ہے جس کا کام یہی تھا کہ جو مضامین لکھتا تھا اس میں حدیث کا انکار کا کوئی نہ کوئی پہلو موجود ہوتا پھر یہی مولوی چراغ علی کے جو پیش کردہ نظریات ہیں ان کو بعد میں اسلم جراج پوری اور چکرالوی یہ دو ایک عالم اور ایک پروفیسر پھر ان دونوں نے اس کو مزید آگے کی طرف چلایا پھر اس کے بعد غلام احمد پرویز آیا جس نے ان دونوں کے نظریات کو عبداللہ چکرالوی اور اسلم جراج پوری یہ دونوں غیر مقلد تھے اور غیر مقلدیت سے منکرین حدیث ہوئے تو ان کے نظریات کو اس نے مرتب کر کے ایک پورا نظم بنا کر پیش کیا اس وجہ سے اس کو پرویزیت کہا جاتا ہے وگرنہ یہ وہی باتیں ہیں جو اس سے پہلے معتزلہ کہلانے والوں نے پیش کی بس انداز تھوڑا سا بدلا ہے کہ معتزلہ کا اصول یہ تھا کہ ہم ہر بات کو عقل سے جانچیں گے سر سید احمد خان نے اس کے اندر جو تبدیلی پیدا کی وہ یہ کہ ہم ہر بات کو سائنس سے سائنس سے جانچیں گے تو عقل کی بجائے سائنس کا لفظ استعمال کیا پھر اس کے ساتھیوں میں جو مختلف ساتھی تھے وہ مختلف فتنوں کو فطری مواد فراہم کرتے رہے اور مولوی چراغ علی نے انکار حدیث کا شعبہ اختیار کیا اور یہ تیسرے مرحلے میں آپ کے مکمل نظام منکرین حدیث کا بن گیا ان لوگوں کے نزدیک فرشتوں کا وجود نہیں فرشتے کوئی مخلوق نہیں جبکہ فرشتوں کے بارے میں جو ایمان ضروری ہے آمنت باللہ و ملاحقت کہ میں ایمان لایا اللہ پر اللہ پر ایمان کیا ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان اللہ کا وجود ہے اللہ واحد اللہ ہے دوسری بات ہے فرشتوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان کیا ہونا چاہیے سب سے پہلی بات یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مستقل مخلوق ہیں جیسے انسان مخلوق اللہ تعالیٰ کی جنات مخلوق اسی طریقے سے فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مستقل مخلوق ہیں نمبر دو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق نور سے پیدا کیا ہے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق نور سے پیدا کیا ہے اور یہ میں اس لیے لفظ مخلوق عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگ وہ ہیں جن کا کہنا ہے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نور ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہے تو اللہ کا نور خالق نور ہے اور فرشتوں کا نور اللہ کے نور کا جز نہیں بلکہ یہ علیحدہ نور ہے اللہ کی مخلوق ہے کہ وہ نور جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے مخلوق نور ہے اس سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا فرشتے نہ مذکر ہیں نہ مونس ہیں جب مذکر اور مونس نہیں تو ان کے لیے مذکر کے الفاظ اور سیغے استعمال کیوں ہوتے ہیں یہ ان کے اکرام اور احترام کی وجہ سے جہاں پہ ایک بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ مرد کو فوقیت حاصل ہے عورت پر تو ان کے لیے مردانہ الفاظ استعمال ہوتے اللہ تبارک و تعالی بھی جنس سے پاک ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے بھی مذکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالی کے لیے مذکر کا لفظ استعمال کرنا یہ عظمت کا اظہار ہے <clears throat> اللہ تعالیٰ بھی مذکر مونس ہونے سے پاک تو پہلی بات یہ کہ یہ اللہ کی مستقل مخلوق ہے <clears throat> دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مخلوق نور سے پیدا فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ نہ مذکر ہیں نہ مونس ہیں تو مذکر کے سیغے احترام اور اکرام کی وجہ سے ان کے لیے استعمال ہوتے چوتھی بات کی جی، کہ اپنی مرضی سے یہ کوئی کام نہیں کرتے اللہ کے حکم کے پابند ہیں اس لیے معصوم ہیں کہ معصوم ہیں ان کے اندر گناہ کا مادہ نہیں اور یہ اللہ کے حکم کے پوری طرح سے پابند ہیں وہی کام کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے پانچویں بات یہ کہ ان کی تعداد کتنی ہے ان کی تعداد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں یہ ہیں فرشتوں کے بارے میں بنیادی عقائد اور ان فرشتوں میں چند فرشتے وہ ہیں جو مشہور ہیں منکر نکیر یہ دو فرشتے ہیں جو قبر میں سوال جواب کے لیے آتے ہیں ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اعمال لکھتے ہیں ایک دائیں طرف ہے ایک بائیں طرف ہے ایک نیکی لکھتا ہے ایک برائی لکھتا ہے ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں چار فرشتے وہ ہیں کہ جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور مشہور ہیں ان کے علاوہ ایک فرشتہ جنت کا ہے جنت کا نگران فرشتہ ہے اس کا نام رضوان ہے جہنم کا نگران فرشتہ ہے اس کا نام مالک ہے اور چار فرشتے انتہائی مقرب اور تمام فرشتوں کے سردار ہیں جبرائیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام ان کے دو کام کہ اللہ کے نبیوں پر پیغام لانا اور مجرموں پر عذاب لانا اللہ کے حکم پر اس کو ذہن میں رکھیں گے اسی حوالے سے یہاں بات آ رہی ہے حضرت میکائل علیہ السلام ان کا کام بارش رحمت رزق تو یہ شعبہ ان کا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام جاندار کی روح نکالنا اور چوتھے حضرت اسرافیل علیہ السلام جو منتظر ہیں اللہ کے حکم کے سور پھونکنا ہے قیامت برپا ہر چیز فنا ہوگی یا خود بھی سور پھونکتے پھونکتے فنا ہو جائیں گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زندہ فرمائے گا پھر سور پھونکنے کا حکم دے گا یہ چالیس سال کا وقفہ ہوگا پھر یہ سور پھونکیں گے اور ان کے سور پھونکنے کے بعد ساری مخلوقات کھڑی ہو جائیں گی تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت مکائیل علیہ السلام کا نام بیان فرمایا کہ یہودیوں نے کہا کہ ہم اس لیے نہیں مانتے قرآن مجید کو کہ قرآن مجید لانے والے جبرائیل علیہ السلام ہیں اور جبرائیل السلام جو ہیں ہمارے آبا و اجداد پر عذاب لانے والے تھے تو اس لیے ہم جبرائیل کی بات کو ماننے کو تیار یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا جبرائیل علیہ السلام اپنی مرضی سے کوئی چیز لائے ہیں حضرت جبرائیل علیہ نبی جینا علیہ سات و کا ایک تو وجود معلوم ہوا اور یہاں ایک بات اور بھی کہ رافضیت کی بنیاد یہودیت ہے اس کی ایک دلیل یہاں موجود ہے کہ رافضیت میں ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ ہمیں جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی ہے یہودیوں کو دشمنی ہے جبرائیل علیہ السلام سے کیوں اس لیے کہ ان کے آبا و اجداد پر یہ عذاب لائے رافضیت کی ایک شاخ کو دشمنی ہے جبرائیل علیہ السلام سے کیوں اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام جب آئے ہیں وہی لے کر تو وہی لانی تھی علی رضی اللہ عنہ کو لیکن وہ نبی علیہ السلاط اسلام علی رضی اللہ عنہ میں شکل و صورت میں مشابہت پائی جاتی تو اس لیے انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کی وجہ یہ منتقل کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے ہمیں جبریل سے دشمنی اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ شکل و صورت پہ وہی نہیں لائے جبریل السلام یعنی اس بات پہ کہ ہر بات میں قرآن مجید میں فصاحت و بلاغت یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام شکل و صورت پر وہی نہیں لائے کہاں لائے فِن نزلہ الاقل قلبی پر یقیناً انہوں نے اتارا اس کو قرآن مجید کو قلبی کہ آپ کے مبارک دل پر تو مبارک دل تک جو پہنچے ہیں تو کیا مغالطہ تھا کہ شکل و صورت کا مغالطہ تو ہو سکتا ہے لیکن اندر تک کی گہرائی اور دل تک پہنچنے میں مغالطہ کیسے ہو سکتا ہے لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھا کہ کون کون سے فتنے پیدا ہوں گے اللہ نے یہاں اس فتنے کا رد فرما دیا کہ نبی علیہ السلام کی صورت مبارک پر وہی نہیں نازل ہوئی نبی علیہ السلام کے دل مبارک پر وہی نازل ہوئی تو اسی طرح سے عبداللہ بن سبا نے بعض باتیں گھڑی ایک بات یہ گھڑی کہ نبی علیہ السلام جب میراج کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا آپ نے دیدار فرمایا کہا کہ جی ہاں تو آپ نے اللہ کو کس شکل میں دیکھا کہا کہ میں نے اللہ کو علی کی شکل میں دیکھا رضی اللہ تو اس انداز سے یہ باتیں گھر کے داخل کی گئیں اب یہ جو علی رضی اللہ عنہ کی شکل میں دیکھا ہے تو یہ اثرات کیا ہیں یہ عیسائیت ہے یہودیت بھی ہے عیسائیت بھی ہے یہ نظریہ حلولیہ ہے نظریہ حلولیہ نظریہ حلولیہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی میں داخل ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بچرے میں داخل ہوا یہ یہودیت اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے روپ میں داخل ہو کے زمین پہ آیا یہ عیسائیت اور اسی طرح سے ایک گروہ رافضیت کا جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ زمین پر آیا علی رضی اللہ عنہ کے روپ کے اندر وہاں داخل ہوا اور علی روپ میں ظاہر ہوا یہ یعنی نسیری فرقہ جو اس وقت ملک شام کا حکمران ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا رد فرمایا ہمیں علیہ اللہ فرما دیں من کان جو ہے ادوان دشمن علی جبریل کا علیہ السلام کا اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی کہ جو اسلام کی دشمنی اول تو دشمنی غلط ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جبر اسلام سے دشمنی ہے تو وہ قاصد اور سفیر ہیں یہ کلام جو آیا ہے اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے اللہ کے ساتھ ہے اور پھر یہ کلام جو آیا ہے یہ فائدہ مند ہے تمہارے لیے مفید ہے تو لہٰذا اللہ کی نسبت کا انکار اللہ کا انکار یہ جرم عظیم ہے اور اپنے فائدے کی چیز کو نظر انداز کرنا اس کو چھوڑنا اس سے بے رخی اختیار کرنا یہ حماقت کی انتہا ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ دو باتیں اس کے اندر بیان فرمائی ہمیں اقبال نبی اسلام فرما دیں من کانا جو ہے ادو و دشمن لی جبریل کا لی لبریل جبر اسلام کا فعن نہ ہو پ یقیناً ہو فعن نہ ہو وہ یعنی یقیناً انہوں نے نزالہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہو اس کو کس کو قرآن مجید کو اعلیٰ قلبی کا آپ کے مبارک دل پر اب یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل ان کن تم تو ہبون اللہ فتح بھی کہ علیہ اسلام آپ فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو فتح بھی اونی تو بس میری پیروی کرو وہاں ہے میری پیروی کرو اب یہاں ہونا چاہیے تھا کل فرما دیں من کانا ادوون جو کہ دشمن ہے لی جبرائیل علیہ السلام کا فن ضلح پر یقیناً اس نے اتارا اس کو فتح بھی اونی بس آپ اتباع کرو میری تو یہاں تھا کہ اے نبی السلام آپ فرما دیں کہ جبیر اسلام نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اعلیٰ قلبی میرے دل پر تو یہاں قلبی نہیں ہے اعلیٰ قلبی ہے تو اس کے اندر جو متعدد اشارات ہیں اس کے اندر ایک اشارہ یہ بھی موجود ہے کہ قرآن مجید جس طریقے سے نازل ہوا ہے نبی اسلام نے کوئی تغیر و تبدل اس کے اندر نہیں فرمایا یہ کلیماتی بیان ہے یا مفہومی بیان نہیں یہ بنیادی بات ہے اس کو ذہن نشین فرمانا اب یہ قرآن مجید نازل ہوا نبی علیہ السلام کے مبارک دل پر قرآن مجید کو جو باقی کتابوں کے مقابلے میں امتیازی خصوصیات حاصل ہیں ہاں یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں پھر یہ بات عرض کرتا ہوں یہودیوں کا یہ کہ وہی تو لاتے ہیں جبرائیل علیہ السلام پھر تم موس علیہ السلام پر ایمان کیسے لاتے ہو ان کی دلیل یہ ہے کہ ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں تورات جو اسلام کے ذریعے سے نہیں آئی کوہ طور پہ اللہ تبارک و تعالی نے تورات موسیٰ علیہ السلام پر براہ راست نازل فرمائی تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات اشاد فرما دی کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ کسی تحریری شکل میں نازل نہیں ہوا یہ زبانی آیا ہے اور جبر اسلام کے ذریعے سے آیا ہے اور حضرت کے مبارک دل میں منتقل ہوا ہے تو قرآن مجید کو جو امتیازی خصوصیات حاصل ہیں سب سے پہلی خصوصیت مقام نزول کہ قرآن کہاں نازل ہوا قرآن نازل ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر کائنات میں سب سے افضل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانی جسم میں بنیادی عضو دل تو یہ نبی علیہ السلام مبارک دل پر نازل ہوا اور جس سے اس کا مقام بلند معلوم ہو رہا ہے دوسری بات کی قرآن مجید کی زبان نزول دیگر کتابیں جو نازل ہوئی ہیں وہ ترجمہ ہو کر نازل ہوئی ہیں اس قوم کی زبان میں جس قوم کی طرف ان کو نازل کیا گیا تورات عبرانی میں آئی انجیل سریانی میں آئی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ان کی اپنی قوم کی زبان میں آئے جو ان کے مخاطب تھے اور لوہے محفوظ کی جو زبان ہے وہ عربی زبان ہے قرآن مجید لوہے محفوظ کی زبان میں نازل ہوا ہے اس کے اندر تغیر و تبدل دو خصوصیات تیسری خصوصیت تیسری خصوصیت ہے کیفیت نزول کہ نازل ہونے کی کیفیت نازل ہونے کی کیفیت یہ ہے کہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا جس کو تنزیل کہتے ہیں اور قرآن مجید یکجا بھی نازل ہوا جس کو انزال کہتے ہیں جبکہ پہلی کتابوں میں انزال ہے تنزیل نہیں قرآن مجید میں انزال ہے کہ یہ لوہے محفوظ سے پہلے آسمان پر یکجا نازل ہوا اور پہلے آسمان سے نبی علیہ السلام کے مبارک دل پر تنزیل کی صورت میں نازل ہوا ہے یہ ہے صورت نزول یا کیفیت نزول اب اس کے بعد ہے کہ یہ جو قرآن مجید نازل ہوا ہے یہ لوہے محفوظ کی ترتیب کے مطابق نازل ہوا نہیں یہ ضروریات کے لحاظ سے نازل ہوا ہے اور نبی علیہ صلاحت والسلام نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ یہ جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کو فلاں آیات سے پہلے فلاں آیات کے بعد فلاں صورت میں اس کو لکھ لو تو نبی علیہ السلام نے زبان مبارک سے بتلایا کہ اس کی ترتیب کو اس انداز سے رکھو اور اس میں ایک بڑی بنیادی بات جو معلوم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ حدیث حجت ہے اور قرآن کو حدیث کے بغیر نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ قرآن کو حدیث کے بغیر مانا جا سکتا ہے کہ اس کی ترتیب حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں آیات سے پہلے رکھو فلاں آیات کے بعد رکھو ان آیات کو اور فلاں صورت میں رکھو یا قرآن مجید میں کہاں ہے قرآن مجید میں کہیں نہیں کہاں ہے حضرت کے ارشاد گرامی میں اور حضرت کا ارشاد گرامی لفظوں کے اس مجموعے کو حدیث کہتے ہیں تو قرآن مجید کی یہ ترتیب جو لوح محفوظ والی ترتیب ہے تو یہ کہاں سے معلوم ہوئی حدیث سے معلوم ہوئی تو جب تک حدیث کو نہیں مانیں گے تو قرآن مجید کی ترتیب کو نہیں مانا جائے گا ایک امتیاز اس کو یہ ایک امتیاز اس کو یہ ہے کہ یہ معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی معجزہ اور دائمی معجزہ اس معجزے میں بنیادی باتیں تین ایک یہ ہے کہ معجزہ ہے دوسرا ہے کہ حضرت کا بنیادی معجزہ ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ دائمی معجزہ ہے کہ معجزہ وہ ہے کہ جس کو کوئی اور نہ کر سکے قرآن مجید آج بھی چیلنج کی صورت میں موجود ہے کہ مجھ جیسی کوئی چھوٹی سی صورت بنا کر دکھو پوری دنیا کی مخلوقات انسان ہوں جنات ہوں سب عاجز ہیں قرآن جیسا کلام نہیں بنا سکتے تو یہ معجزہ ہے نبی علیہ السلام کا بنیادی معجزہ ہے اور یہ دائمی معجزہ ہے کہ حضرت دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن حضرت کے یہ معجزہ برقرار ہے حضرت موسیٰ نبی علیہ سات کے پاس باز آسا تھا اصا پھینکتے اجدہ بن جاتا اس اصا کو بحیرہ کلزم کے ساحل پہ مارا بارہ راستے بن گئے اس اصا کو پتھر پہ مارا بارہ چشمے پھوٹ بہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب انتقال ہوا اصا موجود تھا لیکن اصا کے اندر یہ معجزاتی کیفیت حضرت کے مبارک ہاتھ کے ساتھ تھی اب مبارک ہاتھ سے جب تعلق ختم ہوا معجزاتی کیفیت ختم ہو گئی جبکہ اس کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن مجید ادا ہوا جب حضرت دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت کی زبان مبارک سے ظاہری تعلق نہ رہا دوسروں کی زبان سے یہ قرآن مجید جاری ہوا اور اس کے اندر وہی معجزاتی کیفیت موجود تھی جو حضرت کی زبان مبارک سے ادا ہونے کی صورت میں تھی تو یہ معجزہ دائیں معجزہ ہے حضرت دنیا سے تشریف لے گئے معاوضے کی کیفیت برقرار ہے آج بھی برقرار ہے اور کیا تک برقرار رہے پھر قرآن مجید کی امتیازی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ پہلی کتابیں خاص قوم کے لیے خاص علاقے کے لیے قرآن مجید میں اہمیت پائی جاتی ہے تمام انسانوں کے لیے صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کے لیے بھی صورت الجن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جنات گزرے انہوں نے حضرت کی زبان مبارک سے اس کو سنا بنیادی طور پر دو تاثر انہوں نے دی ایک تاثر مضمون کے اعتبار سے ایک تاثر اظہار کے لحاظ سے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کلام اپنے اسلوب اور اظہار کے لحاظ سے انتہائی عمدہ ہے عجیب ہے بے مثال ہے اس جیسا کلام نہیں ہو سکتا یہ ہے انداز بیان اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں بات انداز بیان عمدہ ہوتا ہے لیکن بات فائدہ مند نہیں ہوتی دوسری بات انہوں نے کہی کہ اس کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ ہدایت ہیں تو مضامین کے لحاظ سے بھی عمدہ انداز بیان کے لحاظ سے بھی عمدہ اس کو تسلیم کیا کس نے جنات نے بھی تو قرآن مجید کی آمیت کے صرف انسانوں تک محدود نہیں جنات بھی اس کے اندر شامل ہیں صرف جنات شامل ہیں نہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کو قرآن الفجر کہا ہے سلاد الفجر نہیں کہا قرآن الفجر کیوں کہ فجر کی نماز کے اندر قرآن مجید کی قرآت زیادہ ہے یہ تو اور بات ہے کہ ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو جس کی وجہ سے صبح بس اللہ تعالی نماز پڑھوائی دے تو اللہ کا کرم ہے مگر نہ تھکاوٹ کی وجہ سے نیند کے بعد تھکاوٹ نیند تو آرام کے لیے ہے وجہ اللہ نو مکم صبح تھا لیکن ایک تو نیند بہت دیر سے ہمیں آتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ نیند کے بعد بھی نماز کے معاملے میں تو ہمیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے تو اصل میں جو ہے وہ قرآن الفاظ فاجر کی نماز میں کراٹ کیونکہ صرف دو رکتیں ہیں اس لیے اس میں کراط طویل ہے اور سکون کا وقت ہے فرشتے اشتیاق رکھتے ہیں کہ اللہ کہ ہم تیرا کلام سننا چاہتے ہیں تو اللہ فرماتے نیچے زمین پہ اتلو میری بندوں میرے بندوں کی زبان سے سنو جہاں فرشتوں کا اشتیاق ظاہر ہو رہا ہے وہاں انسان کی عظمت بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ سنوا رہے ہیں فرشتوں کو اپنا کلام کس کی زبان سے انسان کی زبان سے جتنا بڑا اعزاز ہے اگر انسان صرف اسی نعمت کی قدر کر لے تو بھی اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے تو ایک امتیازی خصوصیت یہ ہے عامیت کے بعد جو امتیازی خصوصیت ہے وہ ہے جامعیت کہ یہ قرآن مجید کسی ایک موضوع پہ نہیں انسان کی جملہ دنیاوی ضروریات انسان کی جملہ برزخی ضروریات انسان کی جملہ اخروی ضروریات اس کا حل اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے دنیاوی ضروریات برزخی ضروریات اخروی ضروریات کہ یہ عالم دنیا اس کے بعد انسان نے منتقل ہونا ہے عالم برزخ میں پھر منتقل ہونا ہے عالم آخر تو یہ تین جہان جس سے انسان کا تعلق ہے اور تینوں جہانوں کی ضروریات اس قرآن مجید کے اندر موجود پھر قرآن مجید کی جو امتیازی خصوصیت ہے وہ ہے اس کی دوامیت یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ دوامیت یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے اور یہ ہمیشہ رہے گا دنیا میں انسان کے ساتھ ہے موت کے وقت روح نکلنا مشکل ہے سورہ یاسین پڑھیں اگر وقت نہیں آیا تو صحت اللہ عطا فرما دیں گے وقت آ گیا ہے تو آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں گی عالم برزخ میں قبر میں یہ صورت ملک کا پڑھنا یہ عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے قیامت کے دن وہ کچھ کچھ نصیب کھڑے ہوئے ہوں گے یہ سورج جو نو کروڑ تیس لاکھ میل کے فاصلے پر ہے یہ ایک میل کے فاصلے پر ہوگا گرمی کی کیفیت اس کے اندر سورج کے اندر روشنی نہیں ہوگی سورج کے اندر حرارت حرارت ہی حرارت ہوگی اس کیفیت کے اندر کہ ایک ایک انسان کے جسم سے پسینہ نکل رہا ہوگا کتنا پسینہ ایک انسان کے جسم سے اتنا پسینہ کہ جس میں کشتی نہیں کشتیاں تیر سکیں گی کیڑے مکوڑے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے اور اس کے پسینے میں یوں ابل رہے ہوں گے جس طرح سے پانی کی ہانڈی میں پانی نے اس کو آگ پہ رکھے ہانڈی ابلتی ہے یہ کیفیت ہوگی اس کیفیت میں کچھ خوش نصیب ہوں گے کہ جن کے سروں پر پھولوں کی چھتریاں ہوں گی ان سے روشنی نکل رہی ہوگی پوچھا جائے گا یہ کون خوش نصیب ہیں کہا جائے گا یہ وہ ہیں جو دنیا میں صورت الباقرہ اور سوئے علی عمران پڑھا کرتے تھے تو آپ قرآن مجید کی رفاقت میدان حج کے اندر موجود ہے اللہ نامین ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی خوش نصیبوں میں بنا دے جو اس حالت میں کھڑے ہوں اس کے بعد قرآن مجید سے رفاقت ختم ہوئی نہیں حساب کتاب شروع ہوا ہے قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کر رہا ہے یہاں تک کہ خوشخبری کی بات یہ بھی ہے اگرچہ اس خوشخبری سے تو ویسے تب ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ ایسا شخص جو قرآن مجید کی باقاعدہ تلاوت کرتا ہے حافظ قرآن ہے سینے میں قرآن ہے بد کردار ہے بد عمل ہے اس بد کرداری کی وجہ سے جہنم میں جائے گا لیکن اس قرآن کی برکت سے جہنم کی آگ اس پہ اثر نہیں کرے گی اب اس پہ حوصلہ نہیں کہ جب جہنم کی آگ نے اثر نہیں کرنا میں حافظ قرآن ہوں تو جو جی چیک کرتا رہا ہوں نہیں لیکن جہنم کی آگ اثر نہیں کرے گی جہنم کا ماحول تو متاثر کرے گا کہ ایک آدمی صحت مند ہے ہسپتال میں ہے کسی مریض کی تیمارداری کر رہا ہے تو مریضیں مریضوں کی چیخیں کیا اس کے لیے سکون کا سبب ہو سکتی ہیں سکون کا سبب نہیں ہو سکتی تو لہٰذا یہ جہنم میں جانے کا حوصلہ پیدا کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ دیکھو کہ جب اللہ نے تمہیں حفظ کی نعمت عطا فرمائی ہے تو تم اس قرآن کی برکت سے جہنم کی آگ سے محفوظ رہو گے تو بہتر نہیں ہے کہ جہنم کے جانے سے ہی بچ جاؤ وہ کام نہ کرو جو جہنم میں لے جانے والے ہوں تو یہ تنبی ہے ترغیب نہیں گناہ کی ترغیب نہیں یہ تنبی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ اور قرآن کی برکات سے آگاہ فرمایا پھر فرمایا کہ جب جنت میں انسان داخل ہوگا تو کیا رفاقت ختم ہو گئی فرمایا کہ نہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جیسے تو ان ہماک سے قرآن مجید پڑھتا تھا پڑھتا جا جنت کے درجات چڑھتا جا جہاں تیرا قرآن میں مکمل ہوگا وہی جنت کا درجہ تیرے لیے ہوگا اب اس کے اندر ایک بات اور قابل غور ہے کہ میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ تیزی کے ساتھ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں تو درجہ پہلے آ جائے گا اور اگر قرآن مجید پوری توجہ ان سے پڑھا ہے تو درجہ اوپر کا ہوگا پھر کیا اب رفاقت ختم ہو گئی فرمایا کہ نہیں کہ وہ خوش نصیب جو دنیا کے اندر اس توجہ کے ساتھ ادب کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں کہ میں اپنے رب کا کلام اپنے رب کو سنا رہا ہوں ان خوش نصیبوں کو اللہ جنت میں خود اپنا کلام سنائے گا اللہ مین ہوں اللہ مجھے بھی آپ کو خوش نصیبوں میں سے بنائے تو کہ یہ قرآن مجید علاقل بھی کہاں نازل ہوا نبی علیہ السلام کے مبارک دل پر اور جن لوگوں کے دلوں میں قرآن مجید ہے انہیں اس بات پہ فخر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کے دلوں کو نسبت ہے کس مبارک دل کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دل کے ساتھ نسبت ہے کہ قرآن وہاں نازل ہوا نقش ہوا جس نے اپنے دل میں قرآن کو منتقل کیا اس نے اپنے دل کو نسبت دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دل کے ساتھ اور اس کی قدر کرنی چاہیے نبی علیہ السلاط و کے مبارک دل میں قرآن مجید نقش ہے تو کیا وہاں سے مٹ سکتا ہے نہیں مٹ سکتا میرے دل میں جو قرآن ہے اگر میں توجہ نہیں کروں گا تلاوت نہیں کروں گا تو یہ بھول جائے گا نبی علیہ السلام کے بھولنے کا امکان نہیں صورت العالم اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا دیگر مقامات پہ بھی بیان فرمایا لیکن یعنی اس کے باوجود بھی حکم ہے اتلو ما الیک من الکتاب کہ نبی علیہ الساط والسلام آپ اس کی تلاوت کا معمول فرمائیں اس کی آپ تلاوت فرماتے رہیں جب حضرت کے لیے تلاوت کا حکم ہے تو میرے اور آپ کے لیے کس قدر اس کی تلاوت ضروری ہوگی تو یہاں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جبر علیہ السلام تو سفیر ہیں اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کیا انہوں نے اس کو شکل و صورت پہ نہیں اتارا قرآن مجید کو لائے ہیں کہاں نبی سنگ مبارک دل پر تو رافضیت کا رد بھی یہودیت کا رد بھی فرمایا کہ یہ اپنی مرضی سے لائے ہیں بیزن اللہ اللہ کے حکم سے تو لہٰذا جو جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے وہ کس کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے تو نسبت سے دشمنی تو انتہا درجے کا جرم ہے پھر فرمایا کہ یہ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے یہ کیا ہے مصدقن تصدیق کرنے والا ہے لیما اس کی جو بین یہ رہی اس سے پہلے ہے پہلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے اس تصدیق میں ایک تصدیق یہ بھی ہے کہ ان کتابوں میں قرآن مجید کے نزول کی خبر دی گئی ہے جب قرآن مجید کے نزول کی خبر دی گئی یہودیوں کی کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے اور یہودی اس سے پہلے دعویٰ بھی کرتے تھے کہ آخری نبی تشریف لائیں گے ان پہ آخری کتاب نازل ہوگی اب جس بات کو بیان کرتے تھے قرآن مجید اس کی عملی تصدیق ہے قرآن نازل ہوا تو ان کی بات سچ ثابت ہوئی تو وہ چیز جو ان کی بات کو سچ ثابت کر رہی ہے اس سے دشمنی رکھنا مخالفت کرنا انتہا درجے کی حماقت ہے کہ اس کا تقاضا ہے کہ یہ تمہاری بات کی تصدیق کر رہا ہے قرآن مجید تو تمہیں چاہیے کہ تم قرآن مجید کو ماننے میں سب سے پہلے ہوتے تاکہ یہ ہے کہ اپنی ہی بات کی تم تصدیق کر رہے ہوتے لیکن نہیں کہ تم نے اس کا انکار کیا تو اپنی ہی بات کی تردید کی اور اپنی کتاب کی نفی کی تم نے پھر فرمایا کہ دوسری صفت اس قرآن مجید کے اندر وہ ہدن کہ یہ ہدایت ہے اس کے اندر دو باتیں ہیں ایک بات یہ کہ انسان بنیادی طور پر محتاج ہے رہنمائی کا عملی زندگی میں آپ دیکھ لیں قدم قدم پر رہنمائی کا محتاج ہے اور حقیقی ضرورت تو انسان کی ہے کہ آخرت سمجھ جائے تو سرات مستقیم کی ہدایت کا محتاج ہے اس لیے صورت الفاتحہ میں انسان کو احساس دلایا اس دن سرات المستقیم کہ تمہاری بنیادی ضرورت سرات مستقیم کی ہدایت ہے اور اللہ سے اس کی دعا کرو اب یہاں پہ یہ بات اشاعت فرمائے کہ قرآن مجید جو ہے یہ ہدایت ہے رہنمائی ہے تو رہنمائی سے نفرت رہنمائی کی مخالفت انتہا درجے کی حماقت ہے کہ مجھے راستہ معلوم نہیں جو مجھے راستہ بتا رہا ہے اس سے دشمنی رکھنا یہ اپنے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنا ہے اور انتہا درج کی حماقت ہے تیسری بات یہ وبشرا و اور یہ خوشخبری ہے کس کے لیے للمؤمنین پوری طرح ماننے والوں کے لیے جب یہ خوشخبریاں دے رہا ہے اور میں اس خوشخبریوں کو حاصل کرنا چاہتا ہوں تو اس کا طریقہ بتا دیا وہ ہے اس پر کامل ایمان اور اس ذریعے کو چھوڑنا تو نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کرنا ہے اور نعمتوں سے محروم کرنا کس قدر حماقت کی بات ہے تو یہاں اللہ تعالی نے یہ بات بیان فرمائی اور دوسری آیت کے اندر کانا جو ہے ادو دشمن اللہ اللہ کا اب اللہ سے انہوں نے دشمنی نہیں کی لیکن اللہ نے جبر اسلام سے دشمنی کو اللہ سے دشمنی قرار دیا کہ بھیجنے والا کون ہے اس قرآن مجید کو اتارنے والا کون ہے جبر السلام کو حکم دینے والا کون ہے اللہ تبارک و تعالی تو جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی یہ اللہ سے دشمنی ہے تو عدو واللہ اور جو جو ہے دشمن اللہ کا و ملائکتی ہی اس کے فرشتوں کا اب یہاں فرشتوں کا وجود بھی ثابت ہو رہا ہے اور ان کی معصومیت بھی ثابت ہو رہی ہے وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں کا فرشتوں کا نسبت کس سے اللہ سے ملا ہی اس کے فرشتے و رسول ہی رسولوں کا نسبت کس سے اس سے اس کے رسول تو نبی علیہ السلاۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے ولی سے جو دشمنی کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں اعلان جنگ ہے ایک کا ذکر قرآن مجید میں ہے ایک کا ذکر حدیث میں ہے قرآن مجید میں جو ذکر ہے وہ سود کا ذکر ہے کہ جو سود نہیں چھوڑتا اللہ کی طرف سے اس کے لیے اعلانی جنگ ہے اور آج اس کے نتائج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ممالک کہ جو سود کے اندر جکرے ہوئے ہیں آج ان کی معیشتیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں انسانی طور پر بھی بظاہر سود بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن انجام کار تباہی و بربادی اور ہلاکت ہے اس کے اندر اور اللہ کی طرف سے اعلان جنگ یہاں اللہ نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ اللہ کے اعلان جنگ نہیں بلکہ حکومت اسلامیہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ سود کے خلاف اعلان جنگ کرے اور حدیث قدسی حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں ایک ہے حدیث قدسی ایک ہے حدیث مرفو حدیث موقوف حدیث مکتو حدیث مرفو جس کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو حدیث موقوف جس کی نسبت صحابی رضی اللہ عنہ سے ہو حدیث مکتو جس کی نسبت تابعی رحمت اللہ علیہ سے ہو حدیث قدسی وہ حدیث جس کی نسبت اللہ تبارک و تعالی سے ہو کہ نبی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں اور اللہ کے نسبت سے بیان فرما اللہ یوں کہتا ہے اللہ یوں فرماتا ہے تو اس کو حدیث کہتے کہتی کہ وہ حدیث جو نبی اسلام بیان فرما دی کہ سلو کمارا ای تمون یو سلی تم نماز پڑھو ایسے جیسے میں نماز پڑھتا ہوں یہ حدیث مرفوع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری دشمنی ہے اس سے جو میرے ولی سے دشمنی رکھے اعلان جنگ ہے میرا اس کے خلاف اللہ فرماتا ہے تو اللہ کی نسبت سے جو بات حضرت فرمائیں گے اس کو حدیث سے کسی کہتے تو فرمایا کہ من کان عدو آدو وہ کہ جو ہے دشمن اللہ کا وہ ملائکت ہی اس کے فرشتوں کا و رسولی اس کے رسولوں کا و جبریلا اور جبرائیل علیہ السلام کا وہ میکالا میکائل علیہ السلام کا جبکہ وہ میکائل علیہ السلام سے دشمنی نہیں کر رہے کہ میکائل علیہ السلام رحمت کے فرشتے ہیں اگر وہ وہی لاتے تو ہم قبول کر لیتے لیکن اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ فرشتوں میں کوئی امتیاز نہیں ایک کا دشمن سب کا دشمن ہے جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ میکائل کا بھی دشمن ہے پھر اللہ نے جبرائیل اور میکائل کا نام لیا یہ فرشتوں میں شامل ہیں وہ ملائی کا دھی میں شامل ہیں تو ان کا علیحدہ نام ذکر فرمایا ان کی خصوصیت کی وجہ سے کیونکہ ذکر ان کا ہوا تھا اس لیے خصوصیت سے اللہ نے ذکر فرمایا فعین اللہ پہ یقین اللہ تعالیٰ ادو ہوں ان کا دشمن ہے نہیں ادو للکافرین کہ قرآن عید کی فسا و بلاغت ہے کہ ساری بات بیان فرما دی یہاں یہ بھی بیان فرما دیا کہ جو ان میں سے کسی سے دشمنی رکھتا ہے وہ کافر ہے جو اللہ کی طرف سے جو بات نازل کی گئی ہے اس کا انکار کرنے والا کافر فرشتوں کا انکار کرنے والا کافر اور رسولوں کا انکار کرنے والا کافر اور ان کی بات ماننے سے انکار کرنے والا کافر تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا دشمن ہے کہ اللہ کافر کا دشمن ہے تو دو باتیں معلوم ہو گئیں ایک بات یہ ہے کہ ان کا کفر معلوم ہوا اور دوسری بات یہ ہے کہ جس کا کفر ہے اس کو اللہ سے دشمنی ہے تو اللہ کو اس سے دشمنی ہے اور ظاہر ہے کہ جس سے اللہ کو دشمنی ہو اس کے لیے نجات کی کون سی صورت باقی رہ سکتی ہے تو اس میں یہ تنبیہ فرما دی کہ ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرو جو تمہارے رب کو تم سے ناراض کر دے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان کاموں کی توفیق عطا فرما دے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں اور نبی علیہ السلام کو خوش کرنے والے ہوں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی اتباع والے ہوں تاکہ اللہ ان کے ساتھ کھڑا کرے اور ان کے ساتھ ہمارا انجام فرمائے فرمایا دعوان الحمد للہ الحمد الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی وسلم و بارکل صدینہ و مولانا محمد وبارک وسلم انا ون ضبی کا ونعوذ و من کا والنار اللهم اللهم ربنا ربنا ولمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا يا حي قيوم برحمتك نستغيث لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أجد أمير المؤمنين والمجاهدين ما اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الفاسقين فانصرنا على القوم الظالمين فنسر نعر العزيز الحكيم اللهم الحقیم اللہ علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وسيعا كثيرا نافعا في الدنيا والآخرة وشفاء من كل داء اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا و اموالنا و احبابنا و قاربانہ و جمیع المسلمین والمسلمات کما تقبلت صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللهم نور قلوبنا بالایمان کما نورت قلوبهم اللهم الف بین قلوبنا کما الفت بین قلوبهم وارزقنا اتباعهم باحسان وادخلنا وادن في جنات الفردوس برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين